بین الملی قانون کی حقیقت مغربی قوموں اور سلطنتوں کے باہمی معاملات اور صلح اور جنگ کے تعلقات پر جو قانون حاوی ہے اسے اصطلاح میں بین الملی قانون انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے علماء قانون نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں مگر سب سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے وہ ایک رواج ہے جس کی پابندی مہذب قومیں اپنے معاملات میں کیا کرتی ہیں اس رواج کو کسی بالا تر قوت نے وضع نہیں کیا ہے کہ اس کی پیروی کرنے پر یہ قومیں مجبور ہوں اور اس میں رد و بدل کرنے کا انہیں اختیار نہ ہو بلکہ اس کو خود انہوں نے اپنی آسانی کے لیے وضع کیا ہے اور واضح ہونے کی صورت سے انہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جس طرح چاہیں اسے اپنے حسب منشا بنا لیں اور جب چاہیں اس کو چھوڑ کر کوئی اور رواج یا قانون وضع کر لیں بس زیادہ صحیح یہ ہے کہ مغربی قومیں بین الملی قانون کی پیرو نہیں ہیں بلکہ بین الملی قانون ان کا پیرو ہے اپنی آسانی کے لیے جو طریقہ وہ اختیار کریں وہی قانون ہے اور جس طریقے کو وہ ترک کر دیں وہ سرے سے قانون ہی نہیں ہے آج جن اصولوں کی پابندی پر مغربی قومیں متفق ہیں وہ آج کا بین الملی قانون ہے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کل کا قانون بھی ہو کل اگر یہ اصول بدل کر انہوں نے کچھ دوسرے اصول وضع کر لیے تو یہ قانون منسوخ ہو جائے گا اور وہ نئے اصول بین الملی قانون بن جائیں گے یہی وجہ ہے کہ بعض ممتاز علماء مغرب کی رائے میں اس رواج کو لفظ قانون سے تعبیر کرنا ہی غلط ہے آسٹن اپنی کتاب province of jurisprudence determined میں لکھتا ہے بین الملی قانون کی قوت کا انحصار محض رائے عامہ کی تائید پر ہے اس لیے وہ صحیح معنوں میں قانون نہیں کہا جا سکتا لارڈ بری کہتا ہے اس کو کوئی عدالت بزور نافذ نہیں کر سکتی اس لیے اسے لفظ قانون سے تعبیر کرنا گمراہ کن ہے اٹھارہ سو اکہتر عیسوی میں امریکہ کے سپریم کورٹ نے ایک مقدمے کا فیصلہ کرتے ہوئے یہ تصریح کی تھی کہ بحری قانون بھی تمام بین الملی قوانین کی طرح مہذب ممالک کی مجموعی رضامندی پر قائم ہے اگر وہ نافذ العمل ہے تو اس لیے نہیں کہ کسی بالا تر قوت نے اسے وضع کیا ہے بلکہ صرف اس لیے ہے کہ اسے عموماً ایک ضابطۂ عمل کے طور پر قبول کر لیا گیا ہے لارڈ برکن ہیڈ اپنی کتاب انٹرنیشنل لا میں کہتا ہے کہ اس قانون کا بقا اور استحکام صرف تین چیزوں پر ہے نمبر ون قومی عزت کا لحاظ جو بین الملی رائے عام کے اثر سے پیدا ہوتا ہے نمبر ٹو اہم ترین قومی مقاصد کے سوا چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے جنگ کے نقصانات برداشت کرنے پر آمادہ نہ ہونا نمبر تھری قوموں کا اس امر کو محسوس کر لینا کہ یہ طے شدہ قوانین ان کی اپنی آسانی کے لیے ہیں اور ان کی بقا اس پر منحصر ہے کہ وہ فردن فردن ان قوانین کی اطاعت کرتی رہیں ایک دوسری جگہ پر برکن ہیڈ نے لکھا ہے اصولاً بین الملی قانون کے احکام کی پشت پر رائے عام اور حکومت متعلقہ کے خود اپنے رضاکارانہ انقیاد کے سوا کوئی مجبور کن طاقت نہیں ہے ان اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ بین الملی قانون محض چند قوموں کا ٹھہرایا ہوا ایک رواج ہے جس کی نہ کوئی قانونی قیمت ہے اور نہ کوئی مستحکم بنیاد بین الملی قانون کے عناصر ترکیبی اس قانون کی ترکیب میں مختلف عناصر شامل ہیں اور ان عناصر کی ترکیبی قدر و قیمت کے بھی مختلف مدارج ہیں بعض عناصر وہ ہیں جنہیں وضع قانون میں صرف اخلاقی اثر حاصل ہے اور بعض وہ ہیں جو صرف مادی اثر رکھتے ہیں اور بسا اوقات ان کا اثر اخلاقی اثر کے خلاف واقع ہوتا ہے آئندہ مباحث کو سمجھنے کے لیے بین الملی قانون کے ان ماخذ کی تشریح ضروری ہے نمبر ون پہلا ماخذ علماء قانون کی آرا ہیں گروٹیوس سے لے کر آج تک بین الملی قانون کے جتنے ماہرین گزرے ہیں سب کے خیالات کتابوں میں موجود ہیں اور قانون کی تدوین میں انہوں نے بڑا حصہ لیا ہے لیکن ان کی آرا کی قانونی قیمت صرف اتنی ہے کہ پیچیدہ بین الملی مسائل میں ان سے مشورہ کر لیا جاتا ہے باقی رہا فیصلہ تو اس کا ان پر ذرہ برابر بھی انحصار نہیں ہے لارنس اپنی کتاب اصول قانون بین الملل پرنسپلز آف انٹرنیشنل لاء میں لکھتا ہے مختلف امور میں ان کے خیالات کا عزت کے ساتھ حوالہ دیا جاتا ہے اور ان پر غور کیا جاتا ہے مگر وہ کسی حیثیت سے بھی فیصلہ کن نہیں ہے برکن ہیڈ لکھتا ہے وہ کوئی قانون نہیں بناتے بلکہ ہم کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ فی الواقع سلطنتوں کا عمل کس چیز پر ہے جسٹس گرے اپنے ایک فیصلے میں لکھتا ہے اس قسم کے مصنفین کی کتابوں سے عدالتوں میں جو حوالے دیے جاتے ہیں ان کا منشا یہ بتانا نہیں ہوتا کہ قانون کیسا ہونا چاہیے بلکہ صرف اس عمر کی ایک معتبر شہادت پیش کرنا ہوتا ہے کہ قانون فی الواقع کیا ہے چیف جسٹس کاک برن اپنے ایک فیصلے میں لکھتا ہے ان مصنفین کی آرا خود کوئی قانون نہیں بنا سکتی البتہ مہذب اقوام کی رضامندی ان کو قانون کی حیثیت دے سکتی ہے ان مستند اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ قانون بین الملل کے ماہرین نے جو عظیم و شان کتابیں لکھی ہیں ان کو کوئی تشریعی قوت حاصل نہیں ہے نمبر ٹو دوسرا ماخذ بین الملی معاہدات ہیں ان معاہدات کی دو قسمیں ہیں ایک تقریری ڈیکلیریٹری دوسرے غیر تقریری نان ڈیکلیریٹری تقریری معاہدات وہ ہیں جن میں تمام یا اکثر دول کی باہمی رضامندی سے کوئی مخصوص قاعدہ مقرر کر دیا گیا ہو جیسے اٹھارہ سو پندرہ کا معاہدہ وائنا اٹھارہ سو چھپن کا اعلان پیرس اور انیس سو چھ کے معاہدات جینوا اٹھارہ سو اکتر کا اعلان لندن اٹھارہ سو ننانوے اور انیس سو سات کے معاہدات ہیگ انیس سو نو کا اعلان لندن اور انیس سو بائیس کے معاہدات واشنگٹن یہ معاہدات ان سلطنتوں کے لیے واجب العمل ہیں جو ان پر دستخط کر دیں مگر ہر سلطنت کو حق ہے کہ جب چاہے دوسرے شرکائے معاہدہ کو مطلع کر کے ان کی ذمہ داری سے بری ہو جائے ایسے معاہدات سے کوئی عالمگیر قانون وجود میں نہیں آتا لارنس کے بقول لازمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کے معاہدات کوئی تشریعی عمل لیجسلیٹو ایکٹ ہیں اب رہے دوسری قسم کے معاہدات سو ان میں وہ مفاہمتیں شامل ہیں جو اقوام عالم کی کسی بڑی جماعت کے درمیان نہیں ہوئی ہیں بلکہ دو یا زیادہ قوموں نے مل کر اپنے معاملات کی انجام دہی کے لیے انہیں طے کر لیا ہے لارنس کہتا ہے یہ دوسری قسم کے معاہدات اس بات کی علامت نہیں ہیں کہ بین الملی قانون کیا ہے بلکہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ بین الملی قانون میں کیا نہیں ہے تشریعی اعتبار سے ان دونوں قسم کے معاہدات میں کوئی قوت نہیں ہے تاہم بعض معاہدات ایسے ضرور ہیں جو اصولی قانون وضع کرتے ہیں مثلا ہیگ کنونشن جن میں اہل قتال اور غیر اہل قتال کے حقوق اور فرائض کو متعین کیا گیا ہے لیکن ان اصول قانون کا انحصار بھی سلطنتوں کے متفقہ تعامل پر ہے اگر کوئی بڑی سلطنت یا چند سلطنتیں مل کر ان کو توڑ دیں تو تمام سلطنتیں توڑ ڈالتی ہیں اور قانون کی قبا میں ایک تار بھی باقی نہیں رہتا نمبر تھری تیسرا ماخذ بین الملی پنچایتوں اور عدالت ہائے غنائی میں بحریہ پرائز کورٹس اور بین الملی کانفرنسوں کے فیصلے ہیں یہ فیصلے در حقیقت کوئی قانون نہیں بناتے بلکہ صرف موجود الوقت قوانین کو پیش آمدہ حالات پر منطبق کرتے ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ ان کو بین الملی قانون کی تشریح اور تعبیر کہا جا سکتا ہے اس میں شک نہیں کہ بعض ایسے فاضل جج بھی گزرے ہیں جنہوں نے وقتی مسائل کے فیصلوں میں قانون کے عام اصول بھی وضع کر دیے ہیں مثلا لارڈ لیسٹوویل ایم پورتالس اور مسٹر جسٹس اسٹوری کہ ان کو بین الملی قانون کے واضعین میں شمار کیا جاتا ہے لیکن ان کے وضع کرتا اصول بھی آخر میں اپنی تنفیز کے لیے جس چیز کے رہینے منت ہیں وہ سلطنتوں کی رضامندی ہی ہے نمبر فور چوتھا ماخذ وہ ہدایات ہیں جو مختلف سلطنتیں اپنی فوجوں کو دیتی ہیں یہ ہدایات ابتداً کسی ایک سلطنت کی طرف سے دی گئی تھیں مگر بعد میں دوسری سلطنتوں نے ان کو پسند کر کے اپنے ہاں رائج کر لیا اور رفتہ رفتہ وہی ایک بین الملی دستور العمل بن گئیں ان ہدایات سے ایک قانون ضرور بنتا ہے مگر وہ بین الملی واجبات کی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ سلطنتوں کی انفرادی قبولیت اور پسند پر قائم ہے ہر سلطنت کو حق ہے کہ جب چاہے اس قانون کو بدل کر دوسرا قانون جاری کر دے بین الملی قانون کی ناپائیداری یہ وہ عناصر ہیں جن کے مجموعی اشتراک اور امتزاج سے بین الملی قانون بنتا ہے ان میں سے فردن فردن کوئی بھی ایسی لیجسلیٹو قوت نہیں رکھتا جو اقوام عالم کو پابند بنانے والی ہو ظاہر ہے کہ جب ستون ہی کمزور ہیں تو جو عمارت ان پر کھڑی کی گئی ہے وہ بھی بودی ہوگی ان کی ترکیب سے جس قانون کا محل تیار ہوا ہے اس پر ایک تفصیلی نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ اس تعمیر میں خرابی کی بے شمار صورتیں مضمر ہیں اس میں ہر چیز کو سلطنتوں کی مفاہمت اور رضامندی پر موقوف رکھا گیا ہے جس قاعدے کو تمام یا اکثر سلطنتیں متفق ہو کر مان لیں وہی بین الملی قانون ہے اور جس کو وہ نہ مانیں یا کچھ عرصے تک مانتے رہنے کے بعد چھوڑ دیں وہ سرے سے کوئی قانون ہی نہیں ہے اسی طرح یہ قانون محض سلطنتوں کے سیاسی مصالح اور اغراض و مطامع کا اعلی کار بن کر رہ گیا ہے جسے بنانے اور حسب منشا کام میں لانے اور حسب ضرورت عدلنے بدلنے کے تمام اختیارات سلطنتوں کے ان چالاک مدبرین کو دے دیے گئے ہیں جو مطلب براری کے لیے ہر جائز اور ناجائز وسیلے کو استعمال کرنے کے عادی ہیں پھر اس میں تعویل و تعبیر کی اتنی گنجائش اختلاف رائے کے لیے اتنی لچک اور واجبات سے بری و ذمہ ہونے کے لیے اتنی کشادگی رکھی گئی ہے کہ ہر سلطنت اپنی اغراض کے مطابق جب چاہے اسے توڑ دے اور وہ پھر بھی قائم کا قائم رہے گویا خود قانون نے ہی اپنے اندر قانون شکنی کے لیے بھی کافی وسعت مہیا کر رکھی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اوہن البیوت آج صرف اس لیے قائم ہے کہ سلطنتیں خود اپنی ضروریات کے لیے اس کو قائم رکھنا چاہتی ہیں ورنہ آج اگر وہ اپنی مختلف اور متضاد سیاسی اغراض کے لیے اس کی وسعتوں اور کشادگیوں سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں تو بین الملی قانون کا فلک بوس اثر آن کی آن میں پانی کے بلبلے کی طرح بیٹھ جائے بین الملی قانون کا شعبہ جنگ لیکن اس قانون کا جو حصہ قانون جنگ سے معصوم کیا جاتا ہے اس کی بنیاد قانون صلح سے بھی کمزور ہے مغرب کا قانون جنگ حقیقتاً کسی اخلاقی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ صرف اس بنیاد پر قائم ہے کہ سلطنتیں خود اپنے آدمیوں کو وحشیانہ اعمال کی زد سے بچانے اور خوفناک تکلیفوں سے محفوظ رکھنے کی خواہش مند ہیں اسی غرض کے لیے انہوں نے باہم مل کر یہ طے کر لیا ہے کہ جب کبھی ہم ایک دوسرے سے لڑیں گے تو فلاں فلاں قواعد کی پیروی کریں گے مثال کے طور پر انیس سو سات عیسوی کی ہیگ کانفرنس میں انہوں نے ایک معاہدہ مرتب کیا جس میں اسیران جنگ کے لیے بے شمار رعایات اور آسائشیں مقرر کی گئی تھیں ان وسیع رعایتوں پر سلطنتوں کے متفق ہو جانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اپنا اخلاقی فرض سمجھتی تھیں جو ان سے جنگ کرنے کے لیے آئیں بلکہ اس کی اصلی وجہ صرف یہ تھی کہ ہر سلطنت خود اپنے سپاہیوں کے لیے اس بات کی خواہش مند نہ تھی کہ وہ جب دشمن کے ہاتھ گرفتار ہوں تو ان کو جذبہ انتقام کی تسکین کا ذریعہ بنایا جائے اگر آج کوئی سلطنت اس معاہدے کو توڑ دے اور اسیران جنگ کے ساتھ وہی سلوک کرنے لگے جو چھٹی صدی میں روم اور ایران کی سلطنتیں کرتی تھیں تو شاید کوئی مہذب سے مہذب سلطنت بھی اس کے جواب میں معاہدات کو بالائے طاق رکھ کر اسی وحشیانہ طریقے کی پیروی میں تعمل نہ کرے گی حاشیے میں لکھا ہے دوسری جنگ عظیم میں فی الواقع یہی صورت پیش آئی ہے جذبہ انتقام کے اندھے جوش میں جو جو کچھ ایک فریق نے دوسرے فریق کے اسیران جنگ کے ساتھ کیا وہی دوسرا فریق اس کے اسیران جنگ کے ساتھ کرتا گیا یہاں تک کہ وہ تمام مہذب قوانین جنگ توڑ کر رکھ دیے گئے جو اسیران جنگ کے معاملے میں پہلے طے ہو چکے تھے یہی حال ان قوانین کا بھی ہے جو ہوائی جہازوں کی گولہ باری پھٹنے والی گولیوں اور زہریلی گیسوں کے استعمال جنگی ہسپتالوں اور تیمارداروں کے احترام اور ایسے ہی دوسرے جنگی معاملات کے متعلق ہیں ان کے بارے میں جتنے معاہدات ہیں ان سب کی علت بھی یہی ہے کہ ہر سلطنت خود اپنی فوجوں اور شہری آبادیوں کو تباہی اور ہلاکت سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے ورنہ کسی فریق کی جانب سے خلاف ورزی ہونے کی صورت میں کوئی سلطنت بھی ان قوانین کی پابندی پر آمادہ نہیں ہے جنگی قوانین کی معنوی صورت پس یہ قواعد و ضوابط جن کو جنگ کے مہذب قوانین کہا جاتا ہے دراصل قوانین نہیں ہیں بلکہ معاہدے ہیں وہ صرف اس صورت میں نافذ ہو سکتے ہیں جب تمام معاہد قوتیں ان کو تسلیم کر لیں اور ہر سلطنت صرف اسی وقت تک ان کی پابند رہ سکتی ہے جب تک دوسری سلطنتیں بھی اس کی پابند رہیں جو ہی کسی بڑی سلطنت یا چند سلطنتوں کے کسی مجموعے نے ان کی خلاف ورزی کی اور بس تمام دنیا کی مہذب سلطنتیں ان کی پابندی سے بری الظمہ ہو جاتی ہیں ایسے قواعد کسی طرح قوانین کے نام سے موسوم نہیں کیے جا سکتے قانون کی تعریف یہ ہے کہ ہر فرد فی حد ذاتے ہی اس کی پابندی پر مجبور ہو بلا لحاظ اس کے کہ دوسرے افراد اس کی پابندی کریں یا نہ کریں جس قانون میں ایک فرد کی پابندی دوسرے افراد کی پابندی پر موقوف ہو وہ درحقیقت قانون نہیں معاہدہ ہے اور معاہدہ خواہ کیسے ہی عمدہ قواعد اور ضوابط پر مشتمل ہو وہ کسی تحسین و ستائش کا مستحق نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے قواعد و ضوابط معاہدین کی خود غرضی پر مبنی ہوتے ہیں نہ کہ اخلاقی فرائض کے احساس پر یہ صرف ہمارا ہی خیال نہیں ہے خود یورپ کے بڑے بڑے اہل سیاست اور علماء قانون بھی یہی کہتے ہیں سر تھامس بارکلے اپنے ایک مضمون کے آخر میں لکھتا ہے جنگ کے عمل کو منضبط کرنے کے لیے جو ضوابط بنائے گئے ہیں ان پر بہت زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے جنگی ضروریات جوش اور ہیجان جذبات جو ہمیشہ حالت جنگ میں برسر کار آ جاتے ہیں ان بہتر سے بہتر قواعد کو بھی توڑ ڈالتے ہیں جنہیں ڈپلومیسی اپنی انتہائی ذہانت کے ساتھ وضع کر سکتی ہے تاہم یہ قواعد اس رائے عام کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں جو مہذب قوموں میں وحشیانہ اعمال کے ارتکاب کی روک تھام کرتی ہے جنگ عظیم سے کچھ عرصہ قبل جرمنی کے محکمہ جنگ کی جانب سے ایک کتاب شائع کی گئی تھی جس کا نام بری جنگ کے لیے ہدایت نامہ تھا اس کے ابتدائی فقرات یہ ہیں قانون جنگ کوئی ایسا واجب العمل دستور نہیں ہے جسے بین الملی قانون نے پیدا کیا ہو بلکہ وہ محض ایک مراعات باہمی کا سمجھوتا اور مطلق آزادی عمل کی ایک تحدید ہے جسے رواج اور مفاہمت نیک طبعی اور ریاکاری نے مل جل کر پیدا کیا ہے مگر جس کی پابندی کے لیے کوئی مجبور کن قوت بجز ایک قطعی خوف انتقام کے نہیں ہے یہ خوف انتقام در حقیقت یورپ کے قوانین جنگ کا پشتی بان ہے گزشتہ جنگ عظیم میں جب سلطنتوں کے جوش انتقام نے اس خوف انتقام کو دلوں سے دور کر دیا اور بعض طاقتوں نے جوابی کارروائی کے خطرے سے بے پرواہ ہو کر ہیگ اور جنوا کے قواعد اور ضوابط کے خلاف ورزی شروع کر دی تو دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ تمام سلطنتیں جنہیں مہذب قوانین جنگ کے احترام کا دعویٰ تھا دفتن قانون کی پابندی سے آزاد ہو گئیں ہر گناہ جو ایک فریق نے کیا تھا اس کے مخالف فریق کے لیے ثواب بن گیا ہر قانون چکنی جو ایک سلطنت نے کی اس کی تقلید دوسری سلطنت کے لیے جائز ہو گئی تمام یورپ نے مل کر ان قوانین جنگ کی دھجیاں اڑا دیں جنہیں خود یورپ نے ہی سات برس پہلے ہیگ اور جنوا میں وضع کیا تھا اگر یہ قوانین کسی حقیقی اخلاقی احساس پر مبنی ہوتے تو کیا اسی طرح ان کے چیتھڑے بکھیرے جاتے جنگی ضروریات کا غالب تر قانون اس کے بعد ان قوانین میں جو کچھ جان باقی رہ جاتی ہے اس کو جنگی ضروریات کا غالب تر قانون اور بھی مضمحل کر دیتا ہے میدان جنگ کی وقتی ضروریات ہمیشہ ان قوانین سے ٹکراتی رہتی ہیں اور ان کے مقابلے میں کتابوں کے لکھے ہوئے اور صلح کانفرنسوں کے بنائے ہوئے قوانین کو ہمیشہ شکست نصیب ہوتی رہتی ہے پروفیسر نپولڈ لکھتا ہے قانون جنگ کے ضوابط میں قانون بین الملل کے دوسرے شعبوں کی بنسبت تناقض اور اختلاف بہت زیادہ واقع ہوتا ہے کیونکہ جنگی قوانین اور جنگی ضروریات میں بآسانی تصادم ہو جایا کرتا ہے اس بنا پر قانون جنگ کو بین الملی قوانین میں شامل رکھنے کا نتیجہ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو بے ثباتی اور ناپائیداری قانون جنگ کو حاصل ہے وہی عام بین الملی قوانین کو بھی حاصل ہو جائے ایک دوسرے موقع پر یہی مصنف لکھتا ہے عمومی حیثیت سے جنگ کا چلن ہمیشہ اور ہر موقع پر صرف ضروریات جنگ ہی کے تابع رہے گا نہ کہ کسی اور چیز کے تابع اس خود امدادی کی حالت کے لیے جو ضابطے وضع کیے جائیں ان کی تدوین میں کامل اعتدال اور خاص خاص حدود کو ملحوظ رکھنا پڑے گا اگر ان حدود کو ملحوظ نہ رکھا گیا تو قرین قیاس یہ ہے کہ قانونی قیود کلیتاً توڑ دی جائیں گی اس خیال کی صداقت کو جنگ عظیم نے اچھی طرح ظاہر کر دیا ہے لہٰذا آئندہ جو قوانین جنگ وضع کیے جائیں ان میں اس کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہوگا